اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو اپنی ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی اور وہ اپن ٹیٹو پر اند ہے من گرا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے ایکش میں نے اپنی رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا